حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون سننے ابو تاوت حدیث نمبر چار ہزار سات سو